منی ودروہی ہری شنکر پرسائی کافی ہاؤس کے کونے کی ٹیبل پر میں اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ جوان تھا اس نے داڑھی اور بال بڑھا رکھے تھے جن سے بھینی بھینی درگند آ رہی تھی کپڑے اس کے قیمتی تھے مگر ان سے بھی ایک سکھد بدبو کا جھونکا آ جاتا تھا سگریٹ کے دھوئیں کے چھلے وہ ہوا میں تیرا رہا تھا اس نے مجھے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ آنکھوں سے مجھ پر تھوک رہا ہے میں نے ایسی تھوکنے والی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں میں نے رومال نکال کر سارا چہرہ پہنچ لیا اس نے پھر دیکھا اور مجھے پھر لگا کہ میرا چہرہ تھوک سے بھر گیا ہے اس نے سامنے کی ٹیبل پر بیٹھے آدمی پر آنکھوں سے تھوک دیا اور پھر اس نے دیوار پر آنکھوں سے تھوک دیا پھر گھڑی پر تھوک دیا اس کی آنکھوں میں اپار تھوک بھرا تھا کافی ہاؤس کی دیواریں ٹیبلیں پردے وہاں بیٹھنے والے سب پر اس کی آنکھوں کا تھوک پڑا تھا وہ روز دو تین گھنٹے وہاں بیٹھتا دو تین ڈبیا سگریٹ پیتا سات آٹھ کپ کافی پیتا اور جب وہاں سب کچھ اس کی آنکھوں کے تھوک سے لت پت ہو جاتا تب وہ اٹھ کر چلا جاتا اس کی تھوک کا اسٹاک ختم ہو جاتا اور وہ اسے بھرنے کے لیے کہیں چلا جاتا ہوگا وہ راجنیتی پر اپنا مت ویکت کر رہا تھا گینڈی واز ہپ تم نے ہپارما نہیں پڑھی اپڑھ ہو Nehru was a shit your Kalidas was a shit Rabindranath was a shit table پر جو آدمی پہلے سے بیٹھا تھا اسے وہ راجنیتی ساہتیہ سماج پر اپنے سوچنت مت بتلا رہا تھا اس نے میری طرف صرف اتنا دھیان دیا کہ مجھ پر آنکھوں سے تھوک دیا میں اتنے سے ہی کرتارتھ اور مگد بیٹھا ہوا تھا میں نے بگل والے سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا انہیں نہیں جانتے منی ودروہی ہیں تب اس نے میری طرف دھیان دیا بولا یا وہ جھٹکے سے اٹھا اور ایک بار پھر اس نے آنکھوں سے سب پر تھوکا اور وہ باہر چلا گیا جو اس کا ساتھی بچ گیا تھا اس کے لیے میں نے کافی منگوائی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا میں نے کہا آپ تو کافی دنوں سے ان کا ساتھ کر رہے ہیں یہ منی ودروہی کیا چیز ہے منی اسکرٹ کے بارے میں تو سنا ہے اس نے کہا بس منی اسکرٹ کی طرح ہی منی ودروہی ہوتا ہے دونوں آتما کی اونچی استھتیاں ہیں منی اسکرٹ میں آتما کی جانگیں اگڑتی ہیں اور منی ودروہ میں آتما کے چوتڑ اگڑتے ہیں میں نے پوچھا اس منی ودروہ کی کچھ پدتی ہوگی اس نے سمجھایا ہاں اس کی پدتی ہے اپنا درشن ہے منی ودروہ کا آتما میں تب ہوتا ہے جب جوان آدمی وشو ودیالیہ کی پریشا میں فیل ہو کر بیٹھا ہو یا پاس ہو کر اونچی نوکری کا انتظار کر رہا ہو یا اچھی نوکری میں ہو مگر بال بچے نہ ہو پر ایسے سبھی لوگ منی ودروہی نہیں ہوتے کوئی کوئی ہوتا ہے اور ان کی بھی اپنی شرطیں ہوتی ہیں میں نے پوچھا کیا شرطیں ہیں وہ بولا جس کا کھانے کا پربند ہو اور جو کافی اور شراب کے لیے کہیں سے پیسے پا جاتا ہو وہی منی ودروہی ہو سکتا ہے یا ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو دوسرے سے کافی اور شراب پی لینے کی کھمتا رکھتا ہو میں نے پوچھا اس ودروہ کا آدھار کیا ہے اس نے کہا آدھار ہے ورتمان سبھیتا سے اسنتوش یہ سبھیتا اتنی بھرشٹ ہے کہ دنیا کا ہر باپ ہمارے پاس اپنی لڑکی نہیں بھیجتا ہر ڈسٹلری والا ہمارے لیے شراب نہیں بیچتا ہم سے کام کرنے کی امید کی جاتی ہے جو آتما جاگرت ہے وہ سڑی سبھیتا کے اس دباؤ کو برداشت نہیں کرتی اور ودروہ کر جاتی ہے اس ودروہ کا راستہ بڑا کٹھن ہے یوگا ابھیاس کرنا پڑتا ہے اپنی آتما میں کتنے ہی گیلن تھوک پیدا کر کے اسے آنکھوں سے تھوکنے کا ابھیاس کرنا پڑتا ہے میں نے پوچھا اس ودروہ کی اوھی کیا ہوتی ہے وہ بولا یہ اچھی نوکری لگنے اچھا دھندا جمنے یا گرستی ہونے تک چلتا ہے میرا من اس منی ودروہی کے پرتی شردھا سے بھر گیا وہ بڑی کٹھن سادھنا کر رہا تھا میری جگیاسا بھی بڑی دوسرے دن میں اس کے تھوکنے کی پرواہ نہ کر کے اس کے پاس جا بیٹھا جب کافی کے پیسے میں نے ہی چکائے تو ودروہی خوش ہوا کہ اس کا ودروہ سارتھک ہو گیا شام کو جب میں نے اسے شراب بھی اپنے پیسوں سے پلا دی تب تو وہ اتنا خوش ہوا کہ جیسے سبھیتا کے بدلنے کی اس کی ساری کوششیں سفل ہو گئی ہوں جب بل میں نے اٹھا لیا تو اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو لینن کے چہرے پر تھی جب بولشیوک کرانتی سفل ہو گئی تھی اب اس سے میری خوب باتیں ہونے لگی اس نے سگریٹ کو ٹیبل پر اتنے غصے سے رگڑا کہ ٹیبل ہلنے لگی میں نے کہا کہ اسے ایشٹرے میں کیوں نہیں بجھاتے اس نے جواب دیا کہ پرمپرا سے ہمارا ودروہ ہے ایسٹرے میں سگریٹ بجھانا ایک سڑی گلی پرمپرا ہے پھر ہمارے من میں جو اس سبھیتا کے پرتی کورد ہے وہ بھی تو نکلنا چاہیے وہ سگریٹ کو رگڑنے میں نکل جاتا ہے ہر بار جب ہم اس طرح سگریٹ رگڑتے ہیں تب ودروہ شکتی نسرت ہو کر کاسموس میں منڈراتی ہے جب ہم ایک لاکھ سگریٹ اس طرح رگڑ دیں گے دنیا بدل جائے گی میں نے کہا مگر اس کورد کو باہر کسی سنگرش میں بھی تو لگایا جا سکتا ہے اس نے کہا ہاں مگر ڈر جو لگتا ہے اس نے داڑھی کو سہلایا میں نے کہا داڑھی کو دھوتے کیوں نہیں اس نے کہا امریکی لڑکیاں بدبودار داڑھی پر مرتی ہیں they fall for stinking beard میں نے کہا مگر تم تو یہاں بھارت میں ہو اور وہ امریکہ میں اس نے کہا تو کیا ہوا دوری کوئی بادھا نہیں اس داڑھی کی بو کسی کے نتھنے میں وہاں بھی پہنچ رہی ہوگی and she must be longing for me پھر میں اسٹیٹس جانے کا ارادہ بھی تو رکھتا ہوں جب تک بدبو اور داڑھی کا اتنا وکاس کر لوں گا کہ ہوائی اڈے پر اترتے ہی لڑکیاں گھیر لیں گی اس نے کش لیا اور ادمندی آنکھوں سے سپنا دیکھنے لگا بولا آہا لائف تو اسٹیٹس میں ہے اس نے پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا میں ایک مہان پریوگ کر رہا ہوں ایلن گنسبرگ اور مہیش یوگی کی داڑھیوں کے سمنوے سے ایک نئی اسٹائل کا نرم کر رہا ہوں پورو اور پشچم کا ملن جس دن میں ایسی داڑھی وکست کرنے میں سفل ہو جاؤں گا وہ یوگانتکاری دن ہوگا دنیا کے ایک لاکھ آدمی ویسی داڑھی بنائیں گے اور اسی کھڑ یہ بیمار سبھیتا مر جائے گی اور نئی سبھیتا کا جنم ہوگا اسی وقت کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کا فون ہے آپ کے پتا بیمار ہیں آپ کو بلایا ہے اس نے کھینچ کر کہا but why it is his sickness not mind میں کیوں جاؤں میں اپنے مزے میں کیوں خلل ڈالوں میں نے کہا اگر تمہارے پتا بھی ایسا سوچتے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی سڑک پر پھینک دیتے تو اس نے نے کہا کہ انہوں ایسا کیوں نہیں کیا یہی تو مجھے شکایت ہے میں باپ سے نفرت کرتا ہوں میں اسے مجھے پیدا کرنے کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا مائی فادر از اے شٹ میں نے کہا کہ کیا تم اپنے لڑکے کو پھینک دو گے اس نے میری بیوقوفی پر ترس کھایا اور بولا میں کیوں پیدا کروں گا لڑکا پچاس کروڑ سور اس دیش میں ہے کیا اتنے کافی نہیں میں نے کہا پچاس کروڑ سور نہیں ہے ایک کم ہے اس نے حیرت سے دیکھا اور بولا تمہارا کیا مطلب میں نے کہا آپ سور تھوڑی ہی ہیں وہ خوش ہوا اور بولا یس یو آر رائٹ غلط سنکھیا دینے کے لیے مجھے افسوس ہے نہیں نہانے کے کارن اس کے چمڑے پر میل کی پرت آ گئی تھی میں نے کہا آپ کو کھجلی ہو جائے گی وہ بولا میں تو چاہتا ہوں کہ کھجلی ہو اس سبھیتا کو ہی کھجلی ہو گئی ہے جس آدمی کو اس زمانے میں کھجلی نہیں وہ دکیانوس ہے بائیں طرف ایک نیتا سا آدمی بیٹھا تھا اس کی طرف ودروہی نے دیکھا اور آنکھوں سے تھوک دیا اور بولا ہی اے شٹ اس کے راجنیتی سماج آدی پر سلجھے ہوئے وچار بن گئے تھے ویتنام سمسیا پر کل چار شبدوں میں اس نے وہ بات کہہ دی جو کوئی ورشوں ادھین کر کے ہزار پرشنوں کی پستک میں بھی نہیں کہہ پاتا اس نے کہا Ho Chi Minh is a shit Johnson is also a shit روس چین سنگھرش کو کتنا صاف سمجھا دیا Mao is hip Kosygin is a shit Shakespeare was a shit Henry Miller is a hip کہنے لگا کہ تم نے گنزبرگ کا ریکارڈ سنا ہے او ہو جب وہ اوم کہتا ہے تو کیسا لگتا ہے ایک دم دوسری دنیا میں چیتنا پہنچ جاتی ہے ہمارے اس دیش کے لوگوں کو اوم کہنا نہیں آتا all the rishis were shit Om کا اچارن گنسبرگ سے سیکھنا چاہیے ایک دن وہ دکھی تھا بار بار چھت کی طرف دیکھتا اور اداس ہو جاتا تھوڑا وچلت بھی تھا میں نے پوچھا کیا بات ہے آج بہت اداس لگ رہے ہو اس نے کہا تم میری آدھیات پیڑا کو نہیں سمجھ سکتے اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی بولا تمہیں معلوم ہے اسٹیٹ سے مس گرے آئی تھی دو مہینے اس دیش میں رہی she could not get a decent man to sleep with اسے ٹیکسی ڈرائیور اور نوکر کے ساتھ سونا پڑتا تھا میں شرمندہ ہوں کیسا پتت دیش ہے یہ وہ اٹھا اور پشچم کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ کر بولا مس گرے میں اس گوار دیش کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں حالانکہ میں یہاں اجنبی ہوں اسی وقت مزدوروں کا ایک جلوس نعرے لگاتا نکلا اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ ایک دم کھڑکی کے پاس پہنچا اور آنکھوں سے پورے جلوس پر تھوکتے ہوئے بولا ان وقوفوں کو دیکھو یہ روٹی کے لیے لڑتے ہیں ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مس گرے کو کوئی اچھا آدمی ساتھ میں سونے کے لیے نہیں ملا ارے اس دیش کو ٹوٹل ریولیوشن پورن کرانتی چاہیے مگر کرانتی یہاں ہو ہی نہیں سکتی میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی وہ بولا یہاں اسکاچ کی بوٹل سو روپے میں ملتی ہے یہاں کیا کرانتی ہوگی خاک میں اسے بہت پیار کرنے لگا تھا وہ رشی کی طرح بولتا تھا ساری دنیا پر تھوکتا تھا اس کا کوئی نہیں تھا اور وہ اکیلے دم پر دنیا کو پلٹ رہا تھا مہینے بھر تک وہ نہیں ملا پتا نہیں کہاں چلا گیا پھر ایک دن آیا تو بدلا ہوا تھا داڑی صاف دانت صاف کپڑے ٹھیک بال اچھے کٹے اور سورے ہوئے ودروہ کا سارا روپ جا چکا تھا اس کے ساتھ وہی نیتا جیسا آدمی تھا اور اس کی بات پر وہ ہر بار ہیں ہیں کر رہا تھا وہ اس آدمی کے پرتی شردھا سے جھکا جا رہا تھا کافی پی کر نیتا اٹھا اور میرے ودروہی نے آدر پوروک اسے دروازے تک پہنچایا پھر لوٹ کر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کون ہے اور تم اس کی اس طرح چاپلوسی کیوں کر رہے تھے اس نے کہا یہ بڑا پربھاؤ شالی آدمی ہے میں نے کہا بٹ ہی از اے شٹ وہ تپاک سے بولا شٹ اپ وہ میری ایک کمپنی میں بہت بڑھیا نوکری لگوا رہے ہیں فادر کی اچھی پہچان ہے ان سے میں نے کہا but your father is also a shit اس نے پھر ڈانٹا شٹ اپ فادر نہیں تو سب جمایا ہے یہ میرے انکل ہوتے ہیں میں نے پوچھا تمہاری اس داڑھی کا کیا ہوا اس نے بولا اسے کٹا دیا بات یہ ہوئی کہ نوکری کے سلسلے میں جب فادر مجھے ان کے پاس لے کے گئے تو مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے چاچا ہوتے ہیں انہیں پرنام کرو میں نے پرنام کیا پتا جی نے کہا ایسے نہیں چرنوں پر سر رکھ کر پرنام کرو میں نے ان کے چرنوں پر سر رکھا تو میری داڑھی ان کے چپل میں پھنس گئی بڑی کھینچ تان سے نکلی باہر آ کر پتا جی نے کہا بیٹا ابھی نوکری کے لیے کئی جوتوں اور چپلوں پر سر رکھنا پڑے گا تمہاری داڑھی ہر جگہ پھنستی رہی تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے بس میں نے نائی کی دکان پر جا کر داڑھی کٹوا لی میں نے کہا سو تو ٹھیک کیا پر وہ بال تو رکھ لینے تھے ان میں سے آدھے گنزبرگ کو اور آدھے مہیش یوگی کو بھیج دیتے تاکہ وہ تمہاری کرانتی کارنی داڑھی کی اسٹائل کے وکاس کا کام آگے بڑھاتے اس نے صرف ہیں ہیں کیا وہ بڑا خوش تھا دھیرے سے بولا ایک اور بات بتاؤں ان کی لڑکی کے ساتھ میری شادی بھی ہو رہی ہے میں نے کہا ایک بات ہے جو لوگ نوکری دلا کر لڑکی کی شادی کرتے ہیں وہ لڑکی اکثر ٹھیک نہیں ہوتی تم نے دیکھ سمجھ تو لیا ہے نا اس نے کہا ہاں ہاں بڑی اچھی لڑکی ہے بہت ششیل کالج جاتی ہے تو ساتھ میں نوکرانی جاتی ہے